سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید موت کی سکرات حقیقت کو لائی جب آدمی کے سامنے موت آئی تو جو آدمی زندگی پر دینی کاموں کے لیے تکلیفیں اٹھاتا رہا جماعتوں میں پھرتا رہا زکات دیتا رہا نماز پڑھتا رہا فرشتے استقبال کو آئے اور اسے پھر قبر کے اندر لے جایا گیا قبر کے اندر تین سوال ہوئے تینوں کا جواب دے دیا جنت کی کھڑکی کھل گئی جنت کی کھڑکی کھل گئی جنت کے بچھونے بچھا دیے گئے جنت کے کپڑے پہنا دیے گئے نم کنومت دل عروس دلہن کی طرح سو جا اب یہ سو گیا دن میں دو مرتبہ جگایا جاتا ہے صبح شام دیکھ لے جنت تو وہ کیا کہتا ہے رداخ اللہ تو قیامت کو قائم کر دے وہ جس کی پٹائی ہو رہی نا وہ تو کہہ رہا میرے کو کو اور جس نعمتیں مل رہی جنت کی خبر کے اندر تو وہ کہتا قیامت کو قائم کر تاکہ میں اس جنت کے اندر جا سکوں میرے محترم دوستوں دونوں کے الگ الگ منظر ہیں دونوں کے الگ الگ منظر ہیں اللہ تعالیٰ اس نافرمان کو کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جس دن تیرے کو اٹھایا جائے گا اس دن تک تو اس حوالات میں رہے وَرَائِهِمْ يَوْمِ يُبَسُونَ خوب اچھی طرح سے سمجھ لو دنیا کی تکلیفیں تھوڑی تھوڑے وقت کے لیے اور ہلکے قسم کی اور آخرت کی تکلیفیں زیادہ اور ہمیشہ کے لیے اگر بغیر ایمان کے مرا ہے تو ہمیشہ کے لیے اور آخرت کی تکلیفیں جو ہے یہ بڑی بھاری ہوں گی اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے جہنم کے اندر جہنمی کا بدن بہت بڑا بنا کر اور پھر اسے سزا دی جائے گی اتنا بڑا بدن بنے گا جہنمی کا کہ اس کی ڈاڑ کے پہاڑ کے برابر ہوگی اور کان سے کندھے تک کا فاصلہ سینکڑوں برس کا ہوگا اتنا بڑا بدن بنا کر اسے سزا دی جائے گی انیس قسم کی سزا ہوگی یہ قرآن اور حدیث کی باتیں ہی یہ معمولی باتیں نہیں آج مان لے ورنہ کل مانے گا تو تیرا ماننا کل تیرا کام نہیں آئے گا انیس قسم کے عذاب ہوں گے اور ہر عذاب کے دینے والے فرشتے بے شمار ہوں گے بما عالم و جنوب عربی کا ہوں اور ہر عذاب دینے والا فرشتہ ایک سردار بھی ہوگا ایسے انیس سردار ہوں گے علیہ الساطا شر بھوک پیاس سانپوں کا کاٹنا بچھو کا کاٹنا بڑے بڑے ہتھوڑوں سے پٹائی پھر روے گا آنسو کی دو نہریں چلیں گی آنسو ختم ہو جائیں گے خون کی نہریں چلیں گی زبان کہیں بھی لمبی ہو گی اس کے اوپر اونٹ کے برابر سانپ چل کے کاٹ رہے ہوں گے اور بچھو بھی کاٹ رہے ہوں گے اور خچر کے برابر اور یہ چوہے مار رہا ہوگا جہنم کے اندر بہم یس ترے خون چوہے مار رہا ہوگا اور اگر ایمان نہیں ہے تو سزا پر سزا اس کی بڑھتی چلی جاگی اسی دن بن سوکل عذاب اب میں زیادہ نہیں بیان کرتا اس کو منظر کھینچ دیا مردے مرنے کے بعد والا ارے جہنم کا منظر کھینچ دیا اب تو مجھے یہ بات کہنے کا موقع دو تم لوگ کہ اس جہنم سے بچنے کے لیے ہمیں دنیا میں کیا کرنا چاہیے اگر سارا وقت جہنم سے ڈرانے پر تم نے لگوا دیا اتنی توجہ ڈال رہا ہے یہ مجمع میرے اوپر کہ جیسے بکری کا بچہ بکری کے تھنوں کو منہ میں لے کے یوں منہ مارتا ہے تو دودھ اترتا ہے چاہے کتنے بکری کے تھنوں کو تم دودھ سے صاف کر لو لیکن جب یوں منہ مارتا ہے تو دودھ اترتا ہے تو یہ سارا مجمع جو ہے میرے اوپر منہ مار رہا ہے اور اتنی طلب کے ساتھ سن رہا اللہ تمہاری زندگیوں کے اندر برکت پر تم لوگوں کو کتنا دین کا شوق ہے جبھی تو جمع ہو گئے اس سردی کے اندر تو معلوم تمہاری راتیں کیسے گزری اس سردی دن کے اندر گرمی میں تمہارے دن کیسے گزرے نہ معلوم کتنے ایسا کے ساتھ اپنے گھروں پر رہنے والے لیکن یہاں پر کن کن تکلیفوں کے ساتھ ہو اللہ تعالیٰ تمہیں ان تکلیفوں کا بدلہ مرحمت فرمائے یہ تکلیفیں بیکار نہیں جائیں گی اللہ پاک اس کا بدلہ تمہیں دے گا اور اس سے زیادہ دین کے لیے مشقتوں کے اٹھانے کی عادت ڈالنے کی تم حضرت کو کوششیں کرنی ہے اللہ کے راستے میں جا جا کر واقعی قدر ہوتی ہے آپ حضرات کی میں تو کہتا تین دن کے لیے بھی اگر آئے تو تین دن کے لیے آنے کی بھی ہمارے ہاں قدر ہے جتنا آدمی کرے اس کی تو قدر کرنی چاہیے اور جتنا کرانا ہے اس کی فکر کرنی چاہیے کرانا کتنا ہے پوری زندگی دعوت کے کام کو پوری زندگی کرنا ہے اور ہر امتی کو کرنا ہے اور صدیوں تک کے لیے کرنا ہے کرانا تو اتنا ہے جو کتابوں کے اندر قرآن حدیث کے اندر موجود ہے لیکن جتنا کر رہا ہے اس کی قدر بھی کرنی ہے جتنا مجمع کام کر رہا ہے اس کی قدر سال دینے والوں کی قدر چار مہینہ دینے والوں کی قدر دینے والوں کی قدر تین دن دینے والوں کی قدر ارے ایک گھنٹہ دینے والے کی بھی ہمیں قدر کرنی ہے نہ معلوم یہ گھنٹہ اسے کہاں تک پہنچا دے تو اللہ تم حضرات کی قدر دانی ہمیں نصیب فرمائے جہنم میں نے خوب کھولی اور جنت کو بھی زیادہ کھولنے کا موقع ملا نہیں لیکن تھوڑا سا تو کھول دوں تھوڑا سا تو کھول دوں جنت کے اندر اللہ پاک کیا دیں گے آگے بڑھنے والے اور آگے بڑھنے والے آگے بڑھنے والوں کے کیا مطلب چلے کا تین چلہ تین چلے کا سال سال کے تین سال تین سال کے بعد پوری عمر پھر اس کے بعد کاروبار اور گھر اس کا اپنا انتظام کیا اور پھر اللہ کے راستے میں نکل گیا اس طریقے سے چلنے والی آگے بڑھنے والی آگے بڑھنے کی کوئی حد نہیں جو آدمی جتنا کر رہا ہے اس سے آگے بڑھنا چاہیے رولنگ نہیں بنانی ہمیں قربانی کے اندر آگے بڑھنا ہے زیادہ سے زیادہ جو قربانیاں دے رہے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس سے اگلی قربانی دیں کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں قربانی کے آخری حد تک پہنچ گیا دینی معاملے کے اندر تو جو اپنے سے زیادہ کر رہا ہے اس کو دیکھا جائے اور دنیاوی معاملے کے اندر جو اپنے سے کم درجے کا ہے اسے دیکھا جائے کم درجے والے آدمی کو دیکھو گے تو شکر کی کیفیت پیدا ہوگی اور دینی لائن کے اندر اپنے سے زیادہ کام کرنے والے کو دیکھو گے تو فکر پیدا ہوگا تو ایک طرف فکر بھی پیدا کرنا ہے ایک طرف شکر بھی کرنا ہے یہی اس کا طریقہ ہے میرے محترم دوستو جنت کے بارے میں فرمایا والسابقون السابقون اولئیک المقربون آگے بڑھنے والے یہ اللہ کے مقرب ہوں گے فی جنات النعیم نعمتوں کے باغات میں ہوں گے سلت من الاولین وقلیل من الاخرین پہلے زمانے میں آگے بڑھنے والے بہت ہوتے تھے اور بعد والے زمانے میں آگے بڑھنے والے کم ہوں گے علی سرور مودونہ دی متقین علیہا متقابلین سونے کے تاروں میں جڑے ہوئے تختوں پر لگائے ہوئے یہ جنتی آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اللہ علیہم بلدان مخلدون چکر کاٹ رہے ہوں گے چھوٹی عمر کے خدمت گزار جو ہمیشہ چھوٹی عمر کے رہیں گے کروڑ ہاں کروڑ سال کے بعد بھی وہ چھوٹی عمر کے ہی رہیں گے چکر کاٹ رہے ہوں گے کھانے اور پانی کی چیزیں دے کر يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكاس من معين کپ لے کر اکواب کپ کی جمع کوپ کی جمع کپ لیں گے پیالے لیں گے گلاسے لیں گے اور اس کے اندر شراب ہوگی لیکن وہ شراب پاک ہوگی گندی نہیں ہوگی وہ شراب پاک ہوگی سقاہم ربہم شرابن تہورا وہ شراب بالکل پاک ہوگی اور گلاسوں کے اندر چھلک بھی رہی ہوگی اور چلک بھی رہی ہوگی جس کے دیکھنے کا بڑا مزہ ہوئے گا اس چھلک میں جب دیکھے گا اور اس کا جھلک میں جب دیکھے گا بڑا مزہ آئے گا خالی دیکھنے میں اس کے بعد یتوف بلدان مخلدون بأكواب من لا يصدعون عنها ولا ينزفون شراب کے پینے کے بعد سر کے اندر چکر اور درد نہیں آئے گا اور آدمی بکواس نہیں کرے گا دنیا میں تو بکواس کرتا ہے وہاں پر بکواس نہیں کرے گا اور کھانے کو کیا ملے گا اس کو وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون جون سے میوے کو چاہے پسند کر لے اور جون سے پرندے کے گوشت کو چاہے کھا لے وٹامن ہی وٹامن کھانے کی بھی تذکرہ کر دیا پینے کا بھی تذکرہ کر دیا دوسری عورتوں میں اور تذکرہ ہے اگر وہ آئٹم میں پڑھنے لگوں نا اور بیان کرنے لگوں تو مجھے اللہ کی ساتھ سے امید ہے کہ ساری رات اگر بیان کروں گا تو نہ تو میں تھکوں گا نہ تم تھکو گے جب جنت کی باتوں کے سننے میں اتنا مزہ ہے تو جب جنت میں چلے جائیں گے تو کتنا مزہ آئے گا اور وہاں سے نکلنا نہیں کروڑ ہاں کروڑ سال کے بعد بھی نکلنا نہیں جہنم تو میں نے کھولی تو تھوڑی ہی میں نے کہا جنت بھی کھول دوں وفا کے حدیم مما یا تخیرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كامثال اللؤلؤ المكنون اور نہایت خوبصورت بیویاں جیسے چھپے ہوئے موتی اللہ پاک محمد فرمائیں گے جزا کالو یا ملون یہ سارا بدلہ ہوگا انسان کے عمل کا انسان جو عمل کرتا ہے بھلا وہ جنت کی نعمتیں بنتے ہیں اور انسان جو عمل کرتا ہے برا وہ جہنم کی سزا بنتی ہے یہ سوا پانچ فٹ کا انسان اس کے صحیح عمل دنیا کے اندر بھی اچھے حالات لاتے ہیں اور اس کے غلط عمل دنیا کے اندر بھی برے حالات لاتے ہیں اور صحیح عمل کرے گا تو جنت کی نعمتیں بنیں گی جس طریقے سے دیا سلائی دیا سلائی کی ایک کانڈی ماچس کی ایک تلی ایک آدمی نے جلائی اور لکڑی پر لگائی اور بریانی کی بنائی پھر لکڑی سے لکڑی جلائی پانچ ہزار دیکھے قورمہ پلاؤ کی بن گئی پانچ ہزار دے ایک دیا سلائی سے لیکن وہی دیا سلائی دوسرے آدمی نے رگڑی اور پیٹرول کی ٹنکی میں ڈال دی تو آگ کے شولے پھر ایک لکڑی لگا کر بیس ہزار دکانیں پلاسٹک کی تھی اس کے اندر ڈال دی تو بیس ہزار دکانیں ایک دم جل رہی ہے پھر ایک لکڑی لگے گئی یعنی روئی کے کچھڑوں میں ڈال دی تو روئی کے گوڈن میں آگ لگ گئی ایک دیا سلائی سے آگ کے شولے بھی ہیں اور ایک دیا سلائی کے اندر بریانی کے دیگے بھی ہیں استعمال کرنے والے کا استعمال صحیح یا غلط ہو اسی طرح انسان کا سوا پانچ فٹ کا بدن اس کے اندر آنکھوں کا دیکھنا کان کا سننا زبان کا بولنا ہاتھوں کا پکڑنا پیروں کا چلنا یہ سارا اگر اللہ رسول کے کہنے کے مطابق اچھا عمل بنا تو یہ جنت کی نعمتیں بنیں گی یہاں پر آپ کہو گے سبحان اللہ ایک درخت جنت میں تیار ہو گیا الحمد للہ اللہ اکبر چار درخت جنت میں تیار ہو گئے کتنا آسان ہے ایک جاپانی بیٹھا تھا ہماری مسجد میں ذکر کر رہا تھا اس کو کہا بھی چلو کھانے کو کیا کر رہے ہو تم ان کا میں جنت کے اندر باغ لگا رہا ہوں میں جنت کے اندر درخت لگا رہا ہوں یا اللہ کیسا یقین ہے اس میں اور وہ جنت کے درخت کیسے ہوں گے اتنا بڑا جنت کا درخت ہوگا کہ اس کے سائے میں تیز رفتار گھوڑا اگر سو سال تک چلے تب جا کے اس کا سایہ پورا ہوگا ایسا درخت ہوگا جنت کا ایک پر سبحان اللہ پہنے پر کہنے پر جنت سے درخت بن گیا یہ میں نے ایک مثال دی اسی طرح برا عمل کرے گا تو جہنم کا عذاب بنے گا اگر زکات آدمی نے ادا نہ کی تو گرم گرم سونے چاندی کے پترے بنا کر اسے داغا جائے گا زکات اگر ادا نہ کی تو وہ جہنم کا سانپ بنے گا سید بکون اللہ بخیر بھی یوم القیامہ ان کے اوپر سانپ بنا کر توک بنا کر پہلے لگا دیا جائے گا جو ڈسے گا تو جتنی جہنم کی تکلیفیں میں بتا رہا ہوں یہ سارے انسان کی بدعمالیوں پر ہے اور جتنی جنت کی نعمتیں میں بتا رہا ہوں جزا مما کانو یا مدون لا يسمعون فيها لغوا ولا تاسيما الا قيلا سلاما سلاما کوئی بےحدہ بات جنت جنت کے اندر سنی نہیں جائے گی ہاں سلام سلام جنتی آپس میں بھی سلام کریں گے فرشتے آئیں گے تو سلام کریں گے اور بتا دوں ارے بتا دوں بتا دوں ارے ہفتے میں ایک مرتبہ جنتیوں کی ملاقات اللہ کریں گے تو وہ بھی کہیں گے السلام علیکم الجنہ او جنت والوں سلام علیکم اللہ کہیں گے ہفتے میں ایک ملاقات ہوگی عام جنتیوں سے جمعے کے دن ہوگی آج کا بھی جمعے کے دن گزرا نا ہاں جمعے کے دن ملاقات ہوگی اللہ سے اور اللہ سلام کریں گے اور اللہ قرآن پاک پڑھ کے سنا دیں گے ان جنتیوں کو لیکن جو جنتی آگے بڑھتے ہیں دین کے کام کرنے میں جو لوگ آگے بڑھتے ہیں تو ان کی ملاقات اللہ پاک جنت میں دن میں دو مرتبہ کریں گے صبح اور شام اور دونوں مرتبہ سلام کریں گے اور قرآن پاک پڑھ کے سناویں گے بڑا مزہ آئے گا وہ پھر میں جنت میں گھس گیا کبھی جہنم کبھی جنت کبھی جہنم اب میرے کو اتنا موقع دو کہ تیاری کیسے کریں اس دنیا کے اندر تیاری کیسے کریں تیاری کرنے کے لیے کہ پورا دین زندگی میں آ جائے پورا دین زندگی میں لانے کے لیے چھ نمبروں کی مشق ہو تو پورا دین آسان ہوگا جماعتوں کے اندر باہر پھرنا اور مقام پر رہ کر مکانی کام کرنا یہ دو کام ہمیں کرنے ہیں کاروبار اور گھر اس کو نبوی طریقے میں لا دیں گے تو انشاءاللہ کاروبار بھی دی دعوت بنے گا اور گھر بھی دعوت بنے گا اور بھائی دیکھو ہمیں کام تو کرنا ہے کلمہ پڑھنے والوں کے اندر لیکن ان کلمہ پڑھنے والوں کی زندگی اگر ایمانیات عبادات معاشرت معاملات اخلاقیات میں بڑھیا بن گئی تو جتنے بغیر ایمان والے ہیں جب وہ اس پاک زندگی کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ لوگ بھی ایمان پر رویں گے کیونکہ بغیر ایمان والا جب مرے گا تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کے پیچھے جا کر اسے دعوت دیتے تھے صبح سے دوپہر تک دعوت دیتے تھے ایک ایک کے پاس جا کر دعوت دیتے تھے لیکن جن کو دعوت دیتے تھے وہ ایسے بے ایمان اور بے شرم تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے اوپر تھوک دیا کرتے تھے آپ کے اوپر مٹی ڈال دیا کرتے تھے آپ سجدے میں ہوتے تھے تو اونٹ کے اوجڑی لا کر آپ کے سر پہ ڈال دیا کرتے تھے آپ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے جاتے تھے تو آپ کے گلے میں پھندا ڈال کر کھینچتے تھے یہاں تک کہ آپ کا دم گھٹنے لگتا تھا آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے آپ کی دو دو بیٹیوں کو طلاق دیتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری تکلیفیں اٹھاتے تھے کے کھڑے ہوئے دعوت دے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مینا کے اندر ایک ظالم آیا اور اس نے پہنچا مارا اونٹنی کے اوپر وہ اونٹنی بدک گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر پڑے پھر آپ نے کپڑے جھاڑے اس وقت ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا اس طرح جب آدمی غصے میں ہو تو اس وقت میں زیادہ چھیڑ خانی اس کی نہیں کرنی تھوڑا غصہ اتر جائے تو پھر وہ بات کو سنے گا دھکا مارنے والوں کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جاتے تھے اور ان کو کلمے کے دین کی اور صحیح طریقے کی دعوت دیتے تھے اور بزبان حال یہ فرماتے تھے کہ تم نے تو میرے کو بار بار دھکا مارا تم نے تو میرے کو بار بار دھکا مارا اس کے باوجود میں تمہارے پاس بار بار آ رہا ہوں تاکہ میں تمہیں بتا دوں کہ میں اللہ کے بھیجا ہوا سچا میں بھی ہوں اور مرنے کے بعد قبر کی جو بات میں بتاتا ہوں اور قیامت کی جو بات بتاتا ہوں وہ ہو کر رہے گی بار بار تمہارے پاس تمہارا دھکا کھا کر اس لیے آتا ہوں تاکہ تم میرا کلمہ میرا طریقہ اور میرا دین لے لو تاکہ قبر میں اور قیامت میں تم فرشتوں کے دھکوں دھکوں سے سے بچو تمہارے دھکے کھا رہا ہوں تم کو فرشتوں کے بچانے کے لیے تاکہ تم میرا طریقہ اور میرا دین لے لو اور رات کے وقت میں رو رو کر دعائیں مانگتے تھے ہچکیاں مار مار کے رات کو روتے تھے آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا تھا اور آپ بے چینی تھے تھی اللہ اگر ان لوگوں نے دین نہ لیا اور اگر یہ لوگ کلمے والے نہ بنے اور یہ لوگ جہنم میں جاویں گے تو کروڑا کروڑ سال تک جہنم میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے جیسے کسی جگہ پر آگ لگ جائے لوگ جل رہے ہوں اور کتنی بے چینی ہوتی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو بے چینی ہوتی تھی جب اللہ کے دین کو مٹتا ہوا دیکھتے تھے تو راتوں اٹھ کر اللہ کے سامنے روتے تھے کہ اللہ اے اللہ میں کیا کروں یہ جہنم کی طرف جا رہے تو اللہ پاک فرماتے تھے لعلک باخیون نفسک اللہ یکونوا مؤمنین یہ دین ایمان اتنا گرا پڑا نہیں ہے کہ جو میں ناقدروں کو دے دوں ارے میں تو قدردانوں کو دیتا ہوں یہ ناقدرے یہ متوجہ نہیں ہو رہے تو جا چلے جائے جہنم کے اندر آپ اتنا روتے کیوں ہوئی کیا آپ آپ اپنے کو ہلاک کر دو اتنے رو رو کر ایمان کا دینا اور ہدایت کا دینا اللہ کے نزدیک بالکل آسان ہے پر شرطی کے آپ بھی تھوڑے ہاتھ پیر بھرے تو پھر اللہ ایمان اور ہدایت دے دیا کرتے ہیں لیکن اگر آدمی منہ موڑے اور آدمی متوجہ نہ ہو اور گرمی پر آئے تو پھر اللہ بتاتے ہیں کہ ایمان اور دین اتنا ایسا نہیں ہے جو ایسے ناقدروں کو میں دے دوں پھر اللہ اسے نہیں دیتے اور وہ عذاب قبر میں ہمیشہ ہی جہنم میں چلا جاتا ہے لیکن زیادہ رونے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جس پاک طریقے کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کے دھکے کھائے آج وہ پاک طریقہ اس مسلمان کے گھر سے دھکے کھا رہا ہے اس مسلمان کے کاروبار سے دھکے کھا رہا ہے اس مسلمان کی شادی سے دھکے کھا رہا ہے اس مسلمان کے کپڑوں میں سے دھکے کھا رہا ہے اس مسلمان کے چہروں میں سے دھکے کھا رہا ہے جس پاک طریقے اور پاک دین کے لیے آپ نے کافروں کے دھکے کھائے آج وہ پاک طریقہ اور پاک دین کو مسلمان دھکے مار رہا ہے اپنے اپنے گھروں سے جس دین کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنتیں کی اور اتنی کوششیں کی یتیمی کی حالت میں آپ پیدا ہوئے اور یتیمی کی حالت میں آپ نے پرورش پائی اور بے کسی بے بسی کے اندر چالیس سال گزارے اور جب یہ وہی آسمان کی اتری تو آپ چاروں طرف تکلیفیں اٹھا اٹھا کر لوگوں کو سمجھاتے تھے اور لوگوں کے دھکے کھاتے تھے آج پوری دنیا میں مصیبت اسی لیے ہے کہ یہ مسلمان یہ مسلمان جو چوراہے کا سپاہی تھا اور ٹریفک کو روکتا تھا اگر کوئی خراب کام کرے تو اسے روکنے والا تھا اور کوئی بھلا کام کرے تو اس کو لائن دیتا تھا یہ چوراہے کا سپاہی لیکن چوراہے کا سپاہی جب اپنی ڈیوٹی سے الگ ہو جائے تو پھر موٹروں سے موٹریں ٹکراتی ہیں اور ریلوں سے ریلیں ٹکراتی ہیں موٹروں سے موٹریں سائیکلوں سے سائیکلیں ٹکراتی ہیں اس نے چوراہے کے سپاہی نے اپنی ڈیوٹی چھوڑ دی یہ چوراہے کا سپاہی جب ڈیوٹی پر جب نے دعوت کی تو قومے کے قومے ملک کے ملک ایمان کی طرف آ رہے تھے لیکن جب اس نے دعوت کی ڈیوٹی چھوڑ دی دعوت جب چل رہی تھی تو اس کے تین بڑے بڑے فائدے تھے ایک فائدہ تو یہ تھا کہ دوسرے لوگ بھی دین ایمان میں آتے تھے اور دوسرا فائدہ یہ تھا کہ جو ایمان والے ہیں وہ سارے کے سارے پورے دین پر چلتے تھے اور تیسرا فائدہ اس کا یہ تھا کہ ان کے دین کے اندر طاقت تھی تو ان کے مسئلے حل ہوتے تھے دعاؤں کے ذریعے ان کے مسئلے حل ہوتے تھے اعمال کے ذریعے چیزوں کی طرف انہیں متوجہ نہیں ہونا پڑتا تھا لیکن جب اس دعوت کے کام کو امت نے چھوڑ دیا تو اس کے تین بڑے بڑے نقصان ہوئے ایک نقصان تو یہ ہوا دعوت کے کام کے چھوڑنے سے کہ دوسروں کا آنا بند ہو گیا دین کے کے اندر اندر ایمان اور دوسرا نقصان یہ ہوا کہ جتنے ایمان میں تھے کلبے والے ان کے اندر سے دین پورا نکل چکا دین نکل چکا دین کیا نماز جو ہے وہ بھی دس فیصد نبے فیصد مسلمان اس وقت میں نماز نہیں پڑھ رہا ہے اتنا جب نماز نہیں ہے تو دین کے دوسرے حصے کہاں سے ہوں گے دوسرا نقصان یہ ہوگا دین نکل چکا ان کے اندر سے اور تیسرا نقصان یہ ہے کہ جتنا دین باقی ہے وہ باقی ماندہ دین بے طاقت دین ہے اس کے اندر روحانی طاقت نہیں کیونکہ اس کے اندر وہ ایمان و اخلاص والی طاقت نہیں تو اعمال سے جو مسئلے حل ہوتے تھے وہ مسئلے اعمال سے حل ہونے بند ہو گئے جب وہ اعمال طاقت والے تھے تو اللہ کی غیبی مدد ہر زمانے میں آئی باوجود ہے کہ نبیوں کی بات کے ماننے والے آدمی کمزور تھے غریب تھے کم تعداد تھے لیکن آسمانی مدد ان کے ساتھ اتری پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ بھی زیادہ تر غریب تھے کمزور تھے تعداد کم تھی لیکن اللہ کی آسمانی مدد ان کے ساتھ اتری اس کے بعد تابعین کا دور آیا اور صلاح الدین ایوب کی بھی میں نے سنائی اتنے غریب تھے اتنے غریب تھے اتنے غریب تھے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو کفن کا کپڑا ان کے پاس نہیں تھا ڈھائی روپے کے کفن کا کپڑا لے کر دوسرے نے دیا اتنی غریبی کی حالت تھی لیکن روحانی طاقت اور آسمانی مدد ایسی تھی کہ چودہ حکومتیں مقابلہ نہیں کر سکی اس آسمانی مدد کا تم کہو گے یہ چیزیں تو ہو گئی آج کیا کریں میں کہتا ہوں آج کے بارے میں میں کچھ نہیں کہتا جو ہمارے کرنے کے کام ہے وہ ہم کریں جو اللہ کے کرنے کے کام ہے وہ اللہ کرے پہلے جو اللہ کر چکا آئندہ کی خبر ہمیں اللہ رسول نے دے دی رکاوٹ ڈالنے والے یا تو سرمایہ والے ہوتے ہیں اور یا طاقت والے ہوتے ہیں اور وہ بے دینی پر چلتے ہیں اور قیامت کے دن ان کو معلوم ہو جائے گا کہ حلقانی سلطانیہ میرا سرمایہ میرے کام نہیں آیا اور میری طاقت میرے کام نہیں آئی اور پکڑ کے جہنم کے اندر پھینک دیا آخری سب سے بڑا سرمایہ دار جو ہوگا وہ دجال ہوگا جہاں تک میرا انداز ہے پوری دنیا میں آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت تک میرے علم کے اندر نہیں کہ دجال کے جیسا سرمایہ دار کوئی دوسرا ہو میرے علم ہمیں اگر کوئی عالم کسی کو بتا دے تو میں مان لوں گا فوراً جو کہو گے میں مان لوں گا میرا علم جہاں تک ہے اتنا سرمایہ دار ہوگا آج جتنا بھی سرمایہ اور کیپیٹل پوری دنیا کے اندر ہے نہ معلوم یہ کے بسکٹ کے بنانے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے تب سونے کے بسکٹ بنتے ہیں اسے کچھ نہیں کرنا پڑے گا وہ دجال جو ہوگا خدائی کا دعویٰ کرے گا مردوں کو زندہ کرے گا زمین کے اندر سے سونا نکالے گا یا ہر تخریجی کرو سکے وہ زمین اپنے خزانے اگل دے صرف اتنی بات کہے گا اور زمین پھٹے گی اور خزانے نکل آئیں گے اسے کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا اور وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا مردوں کو زندہ کرے گا ارے کرنے والے تو اللہ ہی ہوں گے لیکن دجال سے کرائیں گے دجال کے کہنے کے بعد زندہ کریں گے امتحان کے طور پر کرتے تو اللہ ہے لیکن امتحان کے طور پر اللہ اوروں کو ڈال دیتے ہیں یہ جو بتوں کے پجاری ہیں مانگتے ہیں بتوں سے انہیں ملتا ہے دیتے اللہ ہے لیکن وہ سمجھتے ہم کو دیوتا دے رہا ہے اسی طرح کاروبار کے اندر پرورش کرتے اللہ ہے لیکن آپ یہ سمجھتا ہے کہ کاروبار سے میری پرورش ہو رہی ہے کاروبار سے تیری پرورش تیری پرورش کرنے والے اللہ ہیں اللہ تیرے پیٹ بھرنے میں کاروبار کے محتاج نہیں اللہ ماں کے پیٹ کے اندر کاروبار کے بغیر پال چکا اور دنیا کے اندر کروڑ ہا کروڑ جانور کے بغیر پال رہا ہے کاروبار کے بغیر کروڑ کروڑ جانوروں کو پال رہا ہے اور جنت کے کاروبار کے بغیر اللہ پاک ہم کو پالے گا جس نے زمین آسمان چاند سورج کے حکم سے بنا دیا اتنا بڑا اللہ ایک بال کا پیٹ بھرنے میں خدا پاک کی قسم کاروبار کے محتاج ہے لیکن وہ کاروبار میں لگا تو اس لیے ہے تاکہ یہ یہ دیکھے کہ کون کاروبار سے اپنی پرورش جانتا ہے اور کون اللہ سے جانتا ہے جو اللہ سے اپنی پرورش جانے گا وہ کاروبار کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے طور پر اور جو اللہ سے پرورش نہیں جانے گا تو وہ کاروبار کرے گا اللہ کو ناراض کر کے اور یوں کہے گا کہ دیکھو الحمد لله وحده والصلاة والسلام على تو ایک امتحان تو دیوتا اور جو اللہ ہی پرورش نہیں جانے گا وہ کاروبار کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیکن وہ کاروبار میں لگا تو اس لیے ہے تاکہ یہ دیکھے کہ کون کاروبار سے اپنی پرورش جانتا ہے اور کون اللہ سے جانتا ہے جو اللہ سے اپنی پرورش جانے گا وہ کاروبار کرے گا اللہ کو راضی کرنے کے طور پر اور جو اللہ سے پرورش نہیں جانے گا تو وہ کاروبار کرے گا اللہ کو ناراض کر کے اور یوں کہے گا کہ دیکھو میں نے اللہ کو ناراض کیا پھر بھی میرے کو پال رہا ہے میرے محترم تیرے کو پال تو رہا ہے لیکن آخری انجام اس کا برا آئے گا ہوش میں آ جا تو ایک امتحان تو دیوتا یہ تو اللہ ہے دکھائی دیتا ہے دیوتا دوسرا امتحان ہمارے لیے کاروبار کا اور تیسرا امتحان سائنسی ترقیات جتنی سائنسی ترقیات ہیں ان ترقیات کا دینے والا اللہ ہے لیکن وہ دکھائی نہیں دیتا سائنس والے دکھائی دیتے ہیں تو ساری دنیا کے انسان سائنس والوں کی طرح متوجہ ہیں اور یہ کہتے ہیں سائنس والے یوں کر رہے یوں کر رہے ارے ان سائنس والوں کو بنایا کس نے اللہ نے ان کے دماغ کے اندر عقل کس نے دی ان کے بدن میں روح کس نے ڈالی جس مادے پر وہ محنت کرتے وہ مادہ کس نے بنایا ارے کرنے والا اللہ ہے کہیں سے کچھ نہیں ہوتا اسے بنا پر بات پر کب اللہ تعالیٰ ان سائنس والوں کے بنے بنائے پلان کو اللہ فیل کر دیتے گورے چودھری کے ساتھ پلان فیل ہوئے گورے چودھری کے لال چودھری کے پلان بھی فیل ہوئے گورے چودھری آخری پلان جو فیل ہوا جس کے اندر ایک مسمات بھی تھی اور اوپر کی طرف جا رہے رہے تھے اپنا وہ آلہ لے کر کیا کہہ مجھے نام وام کچھ نہیں نہیں معلوم میں جانتا ہی کیا ہوتا ہے مجھے واقعی نام بھی نہیں معلوم امریکہ کے صدر کون ہے اس کا صدر کا مجھے کسی کا نام نہیں معلوم ہمیں اپنے ملک کے صدر کا نام ابھی تک مجھے یاد نہیں جانتا ہی نہیں کیا ہے اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہمیں تو آسمان کے اوپر کی باتیں کرتی ہیں زمین کے نیچے کی باتیں کرتی ہیں ہزاروں سال پہلے کی باتیں کرتی ہیں ہزاروں سال بعد والی باتیں کر کے اور موجودہ زمانے میں انسان کو کیا کرتا ہے اس سے ہمیں فرصت نہیں اور اللہ ہمیں اس سے فرصت ہی نہیں دی ایمان عمل والی دین والی لائن کا ٹھیک ہو گئی تو اللہ پاک غیبی طریقہ پر مدد فرمائیں گے میرے محترم دوستوں تقریر کی اس مسمات پہ کہ دوسرے جتنے بھی پلان بنتے ہیں بازے تو ففٹی پرسینٹ بازے سکسٹی پرسینٹ بازے ستر فیصد کامیاب ہوتے ہیں اور یہ جو ہمارا پلان ہے یہ سینٹ پرسینٹ کامیاب سو فیصد کامیاب بڑی متکبرانہ اس نے تقریر کی اور اس کے بعد اس مشین کو لے کر وہ اڑے اور اڑنے کے بعد دڑام سے سمندر میں گرے ان کی ہڈیاں پسلیاں بھی نہیں ملی اور گورے چودھری کو بیچارے کو سات دن تک شوق بنانا پڑا سات دن تک اس نے شوق بنایا اسی طرح لال چودھری خوب اپنی بات کے چھپانے کا ماہر لیکن اللہ پاک نے اس کی بھی باتوں کو ایسا ظاہر کر دیا اور اس کی ایٹمی طاقت کے اندر سے نہ معلوم کیا بلا نکلی کینسر کی بیماری ہوئی لوگ مرنے لگے باہر خبر نہیں دیتا تھا لیکن وہ مصیبت یورپ کے اندر پہنچ گئی تو پانچ سو سائنس والے وہاں پر جمع ہوئے اور اسے اتار بیٹھ گیا کہ کیا کر رہا ہے تو دیکھتا نہیں کیا ہو رہا ہے ہمارے ہاں تو وہ بھی ڈھیلا پڑ گیا ایٹمی طاقت کے بارے میں اس زمانے سے ذرا ڈھیلا پڑ گیا ادھر ادھر یہ بہانے بازیاں بہت کرنے لگا لیکن ایک طرف جو اللہ کے دین کی دعوت کا کام چلا تو دعوت کا کام چلنے کے بعد پھر اللہ پاک نے لوگوں کا ذہن جو سائنس کی طرف جاتا تھا تو اللہ کے کرم سے لوگوں کا ذہن اللہ کی طرف جانے لگا بتوں کے زمانے میں نبیوں نے کام کیا تو لوگوں کا ذہن اللہ کی طرف گیا یہ کاروبار کے زمانے میں اگر دعوت کا کام چلا تو ان کاروباریوں کا ذہن بھی اللہ کی طرف چلا اور سائنس کے زمانے میں دعوت کا کام اگر اور زیادہ کیا جائے تو لوگوں کے ذہن سائنس والوں سے ہٹ کر اللہ کی طرف جائے گا ہم سائنس کو منع نہیں کرتے ہم سائنس کی ترقی سے ناراض نہیں ہیں بلکہ ہم تو تم سے شکایت کرتے ہیں کہ چاند پر پہنچنے والا تم کیوں نہیں بنے وہ کیوں بنا تاکہ تمہارا چاند پر پہنچنے کے بعد تم ساری دنیا کو کہتے سکے دیکھو ہم چاند پر پہنچے میرے محترم دوستوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اس انداز کے کارنامے کر کے متاثر کرتے تھے اور انہیں متوجہ کرتے تھے جس وقت میں مصر فتح ہوا تو دعوت کی حضرت رضی اللہ تعالیٰ کھانے کی تو بڑے بڑے اونٹ لا کر سامنے رکھ دیے جیسے گاؤں کے لوگ کھایا کرتے اس طریقے سے دعوت کی اب مصر کے سارے مہذب متدین سارے شہری ان کو تو بہت تکلیف ہوئی کب کیسوں کی حکومت آ گئی ہم پر یہ کیسے آدمی ہم پر حکومت کر رہے یہ دیہاتی قسم کے حضرت نے لیا کل کی دعوت اور قبول کرو دوسرے دن کی دعوت ہوئی بالکل مصری طرز پر کھانا بالکل مصری طرز پر ماڈرن طریقے کا برتن کا رکھنا دسترخان کا بچھانا بالکل مصری طرز پر وہ سارے بہت متاثر ہوئے تو دیکھو ایسی دعوت ہماری ہوئی پھر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر فرمائی کہ وہ سیدھی سادھی زندگی بسر کر کے جانتے ہم یہ زندگی بھی ہے جو تمہاری ہے جانتے ہم یہ بھی ہیں یہ نہیں ہم جانتے نہیں ہیں لیکن کریں گے ہم وہ سیدھی سادھی زندگی جو اللہ نے بتائی تو مصری بہت متاثر ہوئے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمل سے تو اس قسم کے کام صحابہ بازی کرتے تھے آیا بہت لمبا چوڑا آدمی جو امیر الجیش تھے ان سے آ کر کہا مسلمانوں کے جو امیر الجیش تھے دیکھو ہم اتنا لمبا آدمی تو وہ لائے آدمی ان سے بھی لمبا غالب الحضرت کیسے بھی عبادہ ہے اتنے لمبے اتنا لمبا وہ آدمی کہ اس ان کے گھٹنوں تک اس کا سر آیا میں تمہارے پاس اگر ایسا لمبا ہے تو دیکھو ہمارا آدمی اتنا لمبا حالانکہ اس کا دعوت سے دین سے کوئی تعلق نہیں لیکن صحابہ نے کیا اور متاثر کیا اور مطلب ایک آدمی آئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اس نے کہا اگر تم نبی ہو تو میں پہلوان ہوں میرے کو پچھاڑو تو مروں ارے اللہ کے بندے نبی تیرے کو پچھاڑی لیکن رسول کریم سر اٹھایا تو اٹھا کے پچھاڑا اب مانے نہیں تو میں یہ شکایت کرتا ہوں تم کلمہ پڑھنے والوں سے کہ ترقی کے اندر چاند پر پہنچنے والے دوسرے کیوں ہوئے تم کیوں نہ ہوئے اور دیکھو چاند پر یہ لوگ جو پہنچے تو وہاں پر جا کر اذان کی آواز سنی اور پوری دنیا میں وہ اخبار تقسیم ہو گئے امریکہ کے وہ کٹنگ میرے پاس ہے اور اردو کے اندر جن رسالوں نے چھاپا وہ کٹنگ بھی میرے پاس ہے لیکن بعد میں ان کو آیا ہوش کہ اگر یہ آسان والی بات پوری دنیا کے اندر چل پڑی تو نہ معلوم کیا ہو جائے گا سارے کے سارے ایمان والے بن جائیں گے تو انہوں نے اپنی بات کا بدل دی اس لیے بات کے بدلنے میں کوئی دیر بھی رکھتی اپنی بات کے بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگتی ایک دم بات بدل کر اور یوں کہا کہ اذان کی آواز نہیں سنی گئی چاند کے اوپر اذان کی آواز نہیں سنی گئی وہ اخبار کی کٹنگ بھی آئی اور اس کا ترجمہ اردو میں جن اخباروں میں آیا وہ کٹنگ بھی میرے پاس ہے سننے کی بھی اور نہ سننے کی بھی ہم یہ کہتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ چاند پر اذان سنی گئی یا نہیں سنی گئی ہم یہ نہیں کہتے ہم یہ کہتے ہمارا اللہ ایسا طاقت والا ہے جو چاند کے اوپر کی کی آواز کو کو سنا دے ہم اللہ قدرت بیان کرتے جس طریقے سے عباس ابن مرداس مرداس نام کا ایک بت کا مجاور تھا اس کے بت کا نام تھا بڑی پوجا پاٹ کرتا تھا موت کا وقت آیا بیٹے کو بلایا عباس کو عباس اب تو رہے گا اس کا مجاور اس دیوتا کا کوئی پریشانی آئے تو دیوتا سے کہیے دور کرے گا مرداس کا انتقال ہو گیا شرک میں عباس اس کی جگہ بت کے مجاور بنا ایک مرتبہ باہر گیا میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ ہدایت کے پھیلانے پر آئیں گے تو کوئی ہدایت کو روک نہیں سکتا کام کرتے رہو کرتے رہنا ڈرتے رہنا روتے رہنا مانگتے رہنا اور مانتے رہنا اور پھر جب اللہ ہدایت پھیلانے پر آئے گا تو انشاءاللہ ایسی جگہ پر ہدایت پھیلے گی کہ جہاں بے مکمل نہیں ہوگا یہ عباس باہر گیا جا کے دیکھا شتر مور اس کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہے اور توحید کی دعوت دے رہا ہے مشرق کے سامنے توحید آتے گھبرا جاتا ہے وہ ایک دم سے گھبرا کر یہ عباس آیا دیوتا کے پاس اور خوب پوجا پاٹ کر کے بہت رویا اور یوں کہا میں کیا کروں وہ توحید کی آواز سننے میں آ رہی میری مدد کر تو دیوتا کے اندر سے آواز آئی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ قصہ حیات صاحبہ میں لکھا ہے دیوتا کے اندر سے رونے کی آواز آئی نہ دیوتا کے اندر سے رونے کی نہیں دیوتا کے اندر سے آواز آئی کیا آواز آئی قل للقبيلة من سليم كلها قل للقبيلة من سليم كلها حلق الأنيس وشاهد المجد عودة دماد وكان يعبد مرة دماد اس دیوتا کا نام تھا عودة يعني حلقة عودة دماد وكان يعبد مرة دماد قبل الكتاب إلى النبي محمد إن الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم من قريش مهتدي الله أكبر دیوتا میں سے کیا آواز آئی عباس نے کیا آواز سنی قل للقبیلت من سلیم ان کلها یہ قبیل سلیم جو ہے ان کو میری بات پہنچا دو اب یہ قبیلے بنی سلیم تک کوئی صحابی نہیں آئے نبی کریم سرسم بھی نہیں آئے انہیں معلوم نہیں کہ محمد کون ہے نام بھی نہیں سنا لیکن اللہ پاک دیکھیے ہدایت کیسے پھیلا رہے من من قبیلے بنی سلیم کو میرا پیغام پہنچاؤ حلق اللہ آشا حل المسجدی تمہارا دوست دیوتا وہ تو برباد ہو چکا اور اب تو مسجد والوں کا دور ہے اب تو مسجد والوں کا دور ہے یہ مسجد جماعتیں بناؤ پوری دنیا میں یہ آواز آئے گی کہ اب تو مسجد والوں کا دور ہے اس لیے کہ یہ مسجد والے کسی سے لڑائی نہیں کرتے کسی سے جھگڑا نہیں کرتے اور کسی کو بے وقوف نہیں بنا دے اور کسی سے چھینتے نہیں یہاں تک کہ جس کی حکومت ہے تو ان کے لوگ یہ بھی نہیں کہتے کہ تیری حکومت ہم کو چاہیے ان کو حکومت بھی نہیں چاہیے ان کو مال بھی نہیں چاہیے لوگ چاہے شبہ کرتے رہے کہ یہ لوگ سارے بڑھ رہے ہیں تو کہیں حکومت پر قبضہ نہ کریں نہ حکومت پر قبضہ نہیں کرنا بلکہ حکومت والوں کو یہ کہنا ہے کہ تم لوگ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام جیسی حکومت چلاؤ تاکہ تم حکومت چلاتے ہوئے جنت پہ جاؤ فرعون جیسی حکومت مت چلاؤ تاکہ حکومت چلا کے جہنم پہ جاؤ اسی طرح وزیروں سے ہمیں وزارت نہیں چاہیے ہم وزیروں سے یہ کہیں گے کہ عیسو علیہ السلام جیسی وزارت لے لو تاکہ تم جنت پہ چلو حامان جیسے وزیر مت بنو تاکہ تم جہنم میں نہ چلے جاؤ اسی طرح جو تاجر لوگ ہیں ان سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام کی نافرمان قوم جیسی تجارت مت کرو بلکہ تجارت کرو مہاجرین جیسی تاکہ جہنم سے بچو جنت میں جاؤ اسی طرح جاگیرداروں سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ قوم سبا جیسی جاگیرداری مت کرو بلکہ جاگیرداری انصاری صحابہ جیسی کرو تاکہ تم جہنم سے بچو جنت میں جاؤ تو ہم کسی کو کسی سے بھی کچھ لینا نہیں جاگیرداری تمہیں مبارک حکومت تمہیں مبارک وزارت تمہیں مبارک الیکشن تمہیں مبارک سلیکشن تمہیں مبارک ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہمیں تو یہ چاہیے کہ تم ایمان والی ایمان والے بنو اعمال والے بنو نماز والے بنو علم والے بنو ذکر والے بنو اخلاق والے بنو نیت کے اندر اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ لاؤ اور یہ ذہن میں لے لو کہ پورے عالم کے اندر یہ پاک زندگی چلی جائے ہمیں کسی سے کچھ نہیں چاہیے بالکل خیر اب یہ کہا واشا اہل المسجدی قل للقبیلۃ من سلیم کلھا حلق الانیس واشا اہل المسجدی قبیلہ بنی سلیم سے کہہ دو کہ مسجد والوں کا دور آ چکا اور تمہارا جو ساتھی تھا دماغ دیوتا وہ تو ہلاک اور برباد ہو چکا قبل الکتاب الى النبی محمدی دیوتا کہہ رہا ہے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کہاں کرے ایڈریس ایڈریس بھی بتانا چاہیے تو ایڈریس ایسا بتاتا ہے کہ جو ان بے ایمانوں کے لیے بھی رہبری ہو جائے اور جو لوگ عیسائی ہیں ان کے لیے بھی رہبری ہو جائے ان الذي برس النبوة والهدى بعد ابن مریم من قریش مہتدی جو نبوت ہدایت کے وارث بنے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بعد وہ قبیلہ قریش میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر تین سو چودھریوں کا جمع کر کے دونوں کی بات سنا دی شتر مرغ والی دی یہ بھی چودھری لوگ کہنے لگے کہ جب ہمارا دیوتا ہم کو کہہ رہا ہے تو ہم دیوتا کی بات نہیں مانیں گے چلو مدینے پہنچ گئے حضرت یہ نے عباس نے مردا سے اندر پہنچا رسول اللہ علیہ سن بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کا ہلکا لگا ہوا تھا آپ نے فرمایا او عباس وہ تمہارا دیوتا جو دماد ہے نا دماد اس کا قصہ میرے ساتھیوں کو سناؤ اب وہ سارے حیران رہ گئے کہ ہم تو کتنی مشکل سے تلاش کر کے آئے تو ان کو کس نے بتایا واقعی اللہ نے بتایا اور واقعی اللہ کے نبی ہے وہیں پر سب نے کلمہ پڑھ لیا بیت ہو گئے اور دین کے کام کرنے والے بن گئے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ چاند پر اذان کی آواز اذان آواز سنی گئی یا نہیں سنی گئی ہم یہ نہیں کہتے ہم یہ کہتے ہمارا اللہ قادر مطلق ہے کہ چاند کے اوپر اذان کی آواز سنا دی یہ نہیں نہیں کہتے کہ کہ سنائی سنائی بس اب میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں میرا جی چاہتا ہے کہ تم لوگ پورے عالم کی نیت کرو ارے نیت تو کرو ارے مرنے سے پہلے ایک مرتبہ تو کم سے کم باہر جانا ہی ہے پاکستان چھوڑ کے جانا ہی ہے دور دراز اور ہمارے بہت سے ہمارے بہت سے محبوب حضرت اللہ نے جزائے خیر دے نہ معلوم کتنی مرتبہ ملکوں کے سفر کر چکے اور ملکوں کا سفر کرنے میں یہ بھی نہ ہو کہ پھر وہ مسجد وار جماعت جو ہے اس کے اندر کثر پڑ جائے نماز کے اندر قیام بھی ہے رکو بھی ہے سجدہ بھی ہے اور قادہ بھی ہے تو اسی طرح دعوت کے اندر اپنے گھر والوں کو بھی دعوت دینا خاندان والوں کو قوم کو بستی کو اطراف کو پورے ملک کو پورے عالم کو قیامت کی نسلوں کو کام سارا کرنا ہے نبی کریم وسلم کی ترتیب پر آپ آ جاؤ گے تو کام بالکل آسان ہوگا لیکن آپ حضرات مختلف شعبوں میں ہو ان مختلف شعبوں کے اندر مختلف قسم کے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو ان شعبوں کو آپ لوگ ذریعہ بناؤ اللہ کے دین کے پھیلنے کا مجھے قصہ یاد آیا بنگلے والی مسجد اندر میں حضرت انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس اوپر بیٹھا ہوا تھا کسی کتاب کے بارے میں بات ہو رہی تھی کوئی حدیث کے بارے میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ بھائی ایک مرد اور ایک عورت وہ دونوں آئے ہیں اور کچھ بات کرنا چاہتے ہیں وہ دونوں کے دونوں امریکہ کے رہنے والے تھے اور پوری دنیا کا چکر کاٹ کے آئے تھے ایک بات ان کو سمجھ بھی نہیں آتی تھی تو ہمارے یہاں نظام الدین میں درگاہ مشہور ہے حضرت نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ کی درگاہ جو ہے وہ مشہور ہے وہ لوگ وہاں چلے گئے ہمیں ہماری تین باتیں پوچھنی ہیں دنیا میں کہیں ہمیں جواب نہیں ملا تم ہمیں سمجھا دو درگاہ والوں کا یہ معمول ہے کہ جب کوئی ایسا پیچیدہ الٹ سلٹ کوئی ایسی چیز آتی ہے تو وہ لوگ ہم لوگوں کے پاس بھیج دیتے ہیں بنگلے والی مسجد والوں کے پاس بھیج دیتے ہیں جا کے ان سے پوچھو ان سے کہو ہمارے لیے بھی ٹھیک ہوتا ہے کہ اس بہانے ان تک اللہ کی بات بتانے کا موقع مل جاتا ہے وہ تو بےچارے بتا اس لیے نہیں سکتے کہ ان کے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں تو چلو یہی چلے میں نے کہا حضرت وہ عورت بھی بیٹھی ہے تو ہم کیسے بات کریں حضرت جی نے کہا وہ عورت پردہ تو کرے گی نہیں بس تم اپنی آنکھوں کا پردہ کر لینا ایک انگریزی جاننے والا مترجم لے لینا میں نے کہا بہت اچھا ہم کمرے کے اندر بیٹھ گئے وہ دونوں بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے ایک انگریزی ترجمان بھی لے لیے دو چار ساتھی اور لے لیے تاکہ اللہ کی طرح متوجہ رہے اس نے یوں کہا کہ دنیا میں کئی جگہوں پر میں گیا تین باتیں میں نے پوچھی لیکن مجھے تینوں باتوں کا اطمینان بس جواب نہیں ملا میں نے کہا کیا ہے وہ تین باتیں وہ تین باتوں کا میں نے بھی کیا دیکھو میرے کو معلوم ہوگا تو میں کہہ دوں گا اگر میرے کو معلوم نہیں ہوگا تو میں کہہ دوں گا میرے کو معلوم نہیں میں زبردستی گھیر گھوٹ کے بات نہیں کروں گا اگر میرے کو معلوم نہیں ہوگا تو میں کہہ دوں گا میرے کو معلوم نہیں معلوم ہوگا تو میں بتا دوں گا کیا ہے وہ تین باتیں تین باتیں ایک ایک تو یہ روح جو ہے یہ کیا ہے انسان کے بدن میں جو روح ہے یہ روح کیا ہے یہ آج تک کسی کو مجھے بتا ہی نہیں سکا اور دوسری بات مجھے یہ پوچھنی ہے کہ قرآن جو ہے یہ محمدن ٹائپ کی کتاب ہے اونٹوں کے زمانے کی تو راکٹ کے زمانے میں کوئی ماڈرن ٹائپ کی کتاب ہونی چاہیے محمدن ٹائپ کی کتاب نہیں چلے گی اونٹوں کے زمانے کی ہے راکٹ کے زمانے کی ہونی چاہیے کوئی کتاب تیسری بات اس نے یہ کہی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر خاتم النبیین ہیں تو رحمت للعالمین نہیں بن سکتے اور اگر رحمت للعالمین ہیں تو خاتم النبیین نہیں بن سکتے کیوں اگر نبیوں کا آنا رحمت تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ختم کر دیا تو رحمت کا آنا ختم کیا تو رحمت للعالمین کیسے بنے اور اگر وہ رحمت للعالمین ہے تو نبیوں کا آنا ختم نہ کرے نبیوں کو آنے دے باقی نبی آتے رہے یہ تین سوال کیے اس نے بھائی دیکھو کوئی بھی ہمارے پاس آئے تو اس سے اخلاق سے ملنا اور اس سے اخلاق سے بات کرنا لیکن ایک بات میں عرض کر دوں واقعی اگر کوئی سمجھنے کے لیے آیا تو تو اس کو سمجھائے گا لیکن باتیں الجھانے کے لیے آتے الجھانے کے لیے تو پھر ایسوں سے الجھنا نہیں اپنا کام کرتے رہو الجھنے میں کوئی فائدہ نہیں اگر سمجھنا ہی چاہیے ہم ایک جگہ پر گئے کسی بیرونی ملک میں ایک صاحب آئے کیا اسلام میں سیاست نہیں ہے کیا اسلام میں سیاست نہیں ہے شور سے بول الجھانے والی بات میں نے کہا سیاست اگر سچ بولنے کا نام ہے ہمدردی کا نام ہے ہماری کا نام ہے اخلاق برتنے کا نام ہے ایک دوسرے کے ساتھ اشار کرنے کا نام ہے تو یہ سیاست اسلام میں ہے اور اگر سیاست لوگوں لوگوں کے گلے کاٹنے کا کا کی جیبیں کترنے ایک کو اتار کے دوسرے کو چڑھانے کے لیے چاہے جتنی چال بازیاں کرنی پڑے اگر یہ سیاست ہے تو یہ سیاست اسلام میں نہیں آپ بتائیے آپ کون سی سیاست چاہتے خاموش ہو گیا میں نے کہا اب جو ہمارا عمل ہے اسے تم دیکھو جو اسے عمل کے اندر شریک کر دیا ادھر ادھر کی بحث نہیں کی پھر دوسری جگہ ایک آیا کیا اسلام کے اندر حکومت نہیں ہے اسلام کے اندر حکومت نہیں ہے اسلام جب حکومت سے دنیا میں زندہ ہوگا اسلام میں حکومت نہیں میں نے انداز لگایا کہ یہ بیچارہ جوش میں کہہ رہا ہے شاید سمجھائے تو سمجھ جائے اگر ہمیں یہ انداز ہو جا کے الجھانے کی فکر میں ہے تو پھر ہم کسی صورت سے اپنی کنی کاٹ لیا کرتے زیادہ الجھتے نہیں اپنے کام میں ہم لگے رہے اس نے کہا کیا دین جو ہے حکومت سے نہیں پھیلے گا میں نے کہا بھائی دیکھو ہم یہ کہتے ہیں کہ دین جو ہے وہ حکمت سے پھیلے گا ہمارے حکمت ہے اور یہ حکمت تاجر میں بھی ہو کسان میں بھی ہو کھیتی والے میں بھی ہو اور حکومت والے میں بھی ہو ہر ایک میں یہ حکمت ہونی چاہیے اور وہ حکمت کیا ہے اس کو تھوڑی تفصیل سے بتایا کہ یہ ہے حکمت کے ذریعے ہر جگہ دین پھیل سکتا ہے یہاں تک یہ حکمت حکومت والوں کو بھی بتانے کی ہے اور پبلک کو بھی بتانے کی ہے لیکن ہم لوگ ڈائریکٹ حکومت والوں کے پاس جاتے نہیں ہم لوگ تو پبلک کے اندر کام کرتے ہیں جب پبلک سدھار پر آ جائے گی تو ان پبلک کو لے کر جو چلنے والے ہیں یہ بھی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ سدھار پر آ جائیں گے اس لیے کہ جو بھی اوپر والے آتے ہیں وہ نیچے سے آتے ہیں اگر نیچے والے بھلے بنیں گے تو ان شاء اللہ اوپر والے بھی بھلے ہی آئیں گے اور نیچے کی پبلک اگر بگڑی ہوئی ہوگی تو ان میں سے جو اوپر جائے گا وہ بھی بگڑا ہوا ہوگا اگر نیچے دین پھیل رہا ہوگا تو پھر اوپر والے بھی قانون بنائیں گے سبحان اللہ سخر ہوائی جہازوں کے اندر پڑھنے کا قرآن کے پڑھنے کا اور یہ سارا بنائیں گے اس طرح اگر دین کا کام چلتا رہا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اوپر والے بھی متاثر ہوں گے شروع کے اندر تو تو اپنی حکومت چلانے کے لیے متاثر ہوں گے لیکن دھیمے دھیمے دھیمے دھیمے جب ان کے دلوں کے اندر ایمان اتر گیا اور جب ان کے دلوں کے اندر اللہ کا اللہ اللہ کا دھیان اتر گیا اور اللہ کی عصمت اتر گئی اور مرنے کے بعد والی زندگی کے انہیں فکر آ گیا تو انشاءاللہ سننا انشاءاللہ وہی حضرت عمر بن عاش بنیں گے اور وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے گورنروں کی طرح کام کریں گے ہمیں کسی سے کوئی عداوت کوئی دشمنی نہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان کی طاقت آ گئے نماز آ گئے حکمت آ گئے لوگوں کے ساتھ اخلاق برتے جائے کسی کا گلا دبانے کی فکر نہ ہو ہر ایک کے ساتھ احسان برتا جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پوری دنیا متوجہ ہوگی خیر وہ امریکہ کے وہ جوڑا آیا یہ تین باتیں پوچھی ہم نے ان سے یوں کہا کہ دیکھو ہمارے پاس ٹائم زیادہ نہیں ہے اور ہم لوگ بیزی فارغ نہیں ہے خوب کام ہے مختصر وقت میں مختصر بات کر دیا ہمیں تم سے کرو اب وہ دونوں مرد عورت تھے اب یہ ہمیں معلوم نہیں کہ دونوں میاں بیوی تھے یا فرینڈ فرینڈ اور تھے کیا تھے اس کی ہم نے تحقیق بھی نہیں کی نہ تحقیق کر دی لیکن وہ عورت تھی بڑی چالاک جو بات ہو رہی برابر لکھ رہی تھی جلدی جلدی انگریزی میں اور مرد بات کر رہا تھا اس نے کہا روح کیا ہے میں نے کسی کو مرتے دیکھا تم نے دیکھا میں نے میرے کو یہ بتاؤ کہ کیا نکلا اس نے کہا میرے سب کچھ تو نکلا میں نے کہا کچھ تو نکلا غلط کہہ رہے ہو بہت کچھ نکلا بلکہ سب کچھ نکلا جس کو تم کہتے ہو کچھ اور میں کہتا ہوں بہت کچھ ہے سب کچھ اس کا نام ہے روح نہ دکھا تم سکتے ہو دکھا میں سکتا ہوں آسمانی کتابوں نے آ کر ہم کو یہ بتایا کہ وہ روح نورانی بن گئی تو کیا ہوگا روح ظلمانی بن گئی تو کیا ہوگا روح سدھر گئی تو کیا ہوگا بگڑ گئی تو کیا ہوگا یہ ہے دیکھنے کی چیز اس بحث میں پڑھو ہی مت تم بھی نہیں بتا سک رہے میں بھی نہیں بتا سکتا اس نے کہا کہ بس نمٹ گیا اس طرح میں نے روح کے بارے میں بہت کتابیں پڑھی کوئی کچھ کوئی کچھ کوئی کچھ کہیں پر بھی جاتا ہوں کوئی کوئی کچھ کچھ تم نے تو بالکل چٹ بننی پٹ دیا چٹ بننی اور پٹ دیا ہمارے گجراتی میں بسے مشہور ہے تارو باپ کیا کہی ہو یعنی اس بحث میں پڑھوں گا نہیں اب میں سمجھ گیا کہ روح کس طرح بڑھے اور روح کس طرح بگڑے بس یہ سمجھنے کی چیز رہے گی دوسرا سوال کہ آج ماڈرن ٹائپ کی کتاب ہونی چاہیے ماڈرن ٹائپ کی رہے گی اونٹوں کے زمانے کی راکٹ کے زمانے میں اور کتاب ہونی چاہیے آسمانی میں نے کہا بھائی دیکھو اچھی طرح سے کان کھول کر سن لو اچھی طرح سے اللہ جو ہے وہ علیم ہے قدیر ہے خبیر ہے اللہ اور اگلی پچھلی ساری معلومات ہے اوپر کی نیچے کی ساری معلومات ہے اللہ اپنے علم کے اعتبار سے اپنے قدرت سے ایسی کتاب قرآن ہمیں دی ہے کہ اس کے اوپر قیامت تک زندگیاں بن سکتی ہیں الیوم اکملت لکم دینکم علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا مکمل کتاب ہے چونکہ اللہ کا علم جو ہے کمال والا اور قدرت بھی کمال والی اور خبر بھی کمال والی اس نے مولوی صاحب معاف کرنا جس وقت میں اللہ تعالیٰ نے زبور دورے انجیل اتاری اس وقت میں بھی اور قدیر تھا کہ نہیں تھا تو پھر یہ کتابی کیوں بدلی اسی وقت دے دیتا کوئی اسے مطلب چلتی رہتی یہ کتابی کیوں بدلی اسی نے کہا سب دو جواب جواب جواب ہیں ایک تو بے بے کا کا ہے ہے یہ کہ توریت کے اندر اللہ سے جو بھول ہو گئی وہ انجیل میں ٹھیک کر دی اور انجیل میں جو بھول ہو گئی وہ قرآن میں ٹھیک کر دی اور قرآن میں جو بھول ہو گئی تو مدن کا ہندی کتاب میں ٹھیک کر دی یہ اس نے کہا لیکن بولے یہ ذرا بے ادبی کی بات ہے ایک ادب کی بھی بات ہے ادب کی بات یہ ہے کہ مشاء علیہ السلام کے زمانے کے حالات کے اعتبار سے طورے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے حالات کے اعتبار سے انجیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے اعتبار سے قرآن تو اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے ماڈرن ٹائپ کی کتاب یہ ادب والی بات ہے ہم نے پوچھا آپ کی عمر کتنی کہا پینتیس سال کی تو میں نے کہا دیکھو تمہاری ہم نے جب تم پیدا ہوئے تو چھوٹا لباس بنایا دو سال کے بنے تو بڑا بنایا پانچ سال میں اور بڑا بنایا پندرہ سال میں اور بڑا بنایا پینتیس سال میں تمہارے لباس آپ کی عمر کتنی پینتیس سال کی تو میں نے کہا دیکھو تمہاری اما نے جب تم پیدا ہوئے تو چھوٹا لباس بنایا دو سال کے بنے تو بڑا بنایا پانچ سال میں اور بڑا بنایا پندرہ سال میں اور بڑا بنایا پینتیس سال میں تمہارے لباس کی لمبائی چوڑائی مقرر ہو گئی اور یہ لمبائی چوڑائی موت تک چلے گی تو اگر تم یوں کہو کہ میری ماں سے غلطی ہوئی دیکھو کیسے چھوٹے چھوٹے لباس بنائے تو وہ غلطی نہیں ہوئی اس وقت کوئی لباس ہونا چاہیے اور اب اگر تم کہو جیسے وہ لباس بڑا بنتا رہا تھا اب بھی بڑا بنے تو میں نے کہا یہ لباس کو اگر پینتیس سال کی عمر کے بعد پھر بڑا بناتے رہو گے تو ہمالیہ کے پہاڑ جیسا تمہارا لباس ہوگا قطب مینار جیسا تمہارا لباس ہوگا اور ہمالیہ کے پہاڑ جیسا تمہارا لباس ہوگا اور چارلی جیسے دکھائی دو گے تم اب تو تمہارا جو لباس معین ہو چکا تمہاری جوانی کے زمانے میں بس یہ موت تک چلے گا میں نے کہا اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام بابا تو ہے سب کے لیکن وہ انسانیت کا بچپن ہے تو اس زمانے کے اعتبار سے بتا دیا یہ آسمان زمین ہے چاند ہے سورج ہے شادی وغیرہ کا طریقہ تین باتیں تو ہر نبیوں کے اندر تھی توحید رسالت اور آخر یہ تین تو سر نبی مشترک بتائی نور علیہ السلام کے زمانے آیا اس سے آگے یہ بات کہی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اور آگے کی کہی تھی چلتے رہے چلتے رہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ آیا تو یہ پوری انسانیت کا پرچک ایسا زمانہ ہے کہ اس کے اندر جو چیز طے کر دی وہ قیامت تک چلتی رہی جیسے تمہارا پینتیس سال والا لباس لمبائی چوڑائی موت تک چلے گی اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں آئے ہیں کہ جو طریقہ لے کر آئے یہ قیامت تک چلتا رہے گا تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ بھول ہوئی اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ سب اس زمانے کے اعتبار سے جب وہ ملا تو آج کے زمانے کے اعتبار سے یہ ملے کہ ہمارے وکیل ہمارے ڈاکٹر ہمارے انجینئر اس ترقی یافتہ زمانے کے اندر ان لوگوں نے اسی قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی وکالت کو چلایا ڈاکٹری کو چلایا انجینئرنگ کو چلایا اور چلی اور لوگ دین ایمان کی طرف آئے حیرت انگیز طریقے پر آئے وکیلوں نے بھی کہا کہ وکالت بغیر وکالت جو ہے شریعت کے مطابق کیسے چلے گی لیکن جب ان کے سامنے بات آئی اور انہوں نے وکالت کو شریعت کے مطابق چلایا اللہ کے فضل و کرم سے ان کی وکالت چلی شریعت کے مطابق چلی اور اب تک وہ وکیل زندہ اسی طرح ڈاکٹر ایک ڈاکٹر نے بڑی مشکل سے لڑی ہماری کام کرنے والی عورتوں نے لگائی وہ تو چھوٹی بھی نہیں تھی یہ تو سارے بیگ بڑے قسم کے بات نہیں سنتی میں تمہاری لیکن ہماری کام کرنے والی ہے جو بہنیں ہیں نا اللہ انہیں جزائے خیر دے بڑی حکمت کے ساتھ کام کرتی ہیں اس کی ٹی پارٹی کی پھر تین دن کی جماعت پہ لے گئے سہن اس کا بدل گیا اب سہن جب بدلا تو پھر اس نے اپنی ڈسپینسری پر بورڈ لگا دیا کہ میرے یہاں تو صرف عورتوں اور بچوں کا علاج ہو مردوں کا نہیں ہوگا چاروں طرف چرچا ہوا کیا ہوا ہوا کیا تو لوگوں نے سمجھا کہ تبلیغ سے متاثر ہو گئی اس لیے مردوں کے لیے مردوں کا علاج یہ نہیں کرے پھر ڈاکٹر نے بڑی دوستیاں کی یہاں تک کہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا کیا ہے ڈائریکٹر

میں نے پوچھا یہ نوجوان لائن کیسی ان کا آج یہ کون سا لباس پہنے گا وہ لباس سارے نوجوان پہنے گے سے بات بھی ہوئی اور متاثر ہوا اور بیوی اور بچیاں سب دین پر آ گئی میں نہیں کہتا وہ بسریا بن گئے ان کے اندر کوئی ایب رہا ہی نہیں میں نہیں کہتا عیب تو ہم سب کے اندر ہے ہم انسان ہیں گنہ گار ہیں ہم فرشتے تو نہیں جو گناہ نہ ہو اور ہم شیطان بھی نہیں ہے جو گناہ سے توبہ نہ کریں گناہ تو ہو جاتا ہے لیکن توبہ بھی کر دیتے ہیں وہ ایکٹر اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا کہ میں کسی اللہ والے سے ملوں اور اللہ والے سے تعلق جوڑوں وہ نکلا وہاں سے اب جہاں پہنچا اس شہر میں تو سارے شہر کی ٹریفک بند پورا مجمع جمع ہو گیا ہمارے کام کرنے والے دوستوں نے اس کو ایک جگہ پر بٹھایا اور اس سے کہا کہ کچھ کہو تو, تو اس نے اور تو کچھ کہا نہیں اس نے کہا دیکھو یہ ہمارے تبلیغ کے جو بھائی ہے نا یہ جو بات کہیں اس کو تم لوگ دھیان سے سنو اس ایکٹر کا اتنا کہنا ہی کافی تھا نوجوان سے متوجہ ہو گئے پھر ہمارے دوستوں کا کیا کہنا ہمارے دوستوں کو موقع ملنا چاہیے خوب اچھی تقریر کر ڈالی اور انہی نوجوانوں کی چلے چلے تین تین چلوں کی جماعتیں بنا بنا کے روانہ کر ڈالی روس سے ایک آدمی آیا تاشکن سے کہ وہ تاشکن سمرکن بخارا دوشمبے عاشق آباد لینن گراد اب تک لینن گراد نام میرے خیال بدل ہی گیا ہوگا مجھے نہیں معلوم کیا نام ہے ازبکستان وغیرہ سارے اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہوئی اللہ پاک کی بہت بڑی مہربانی ہوئی ان لوگوں پر جو خدا کا بالکل اقرار نہیں کرتے تھے لیکن جب چاروں طرح سے کام ہوا اور ہمارے دوستوں نے رونا شروع کر دیا اور مانگا تو اللہ پاک کی مہربانی متوجہ ہوئی ان لوگوں پر جو خدا کا انکار کرتے تھے یہاں تک کہ خدا کا اقرار کرنے والے بنے جرمنی کو انگریزی کیا کہتے المانیا البانیہ مجھے جہاں تک یاد ہے وہ بھی اسی خیال کا تھا لیکن جب حالات بدلے آزاد ہوئے ملک اور ان کے اندر ہوا الیکشن تو تقریباً اسی فیصد ایمان والے ملے ان ملکوں میں جہاں بالکل خدا کا انکار تھا اب ان کے اندر پھر آپس میں ہوا تو جو بڑا بنا وہ بھی ایمان والا بنا اس البانیہ کے اندر ایک جماعت کام کرنے کے لیے گئی ویزا موجود لیکن اندر داخل نہیں ہونے دیا اور ان کا مذاق اڑا بھی وہ لوگ بارڈر والے لیکن ان جماعت والوں نے کہا کہ کرنے والا اللہ ہے ارے ہدے ہمیں روکا اور اللہ نے دروازہ کھولا تو آج یہ ہمیں یہاں روک کے ہیں ہمارا کام تو جتنا کر سکتے ہیں وہ کریں گے اور باقی اللہ سے مانگنی ہے کرنے والا تو اللہ ہے ہمارے کرنے سے کیا ہوتا ہے ہمیں تو کرنا ہی جیسا اللہ نے کہا اور پھر اللہ سے مانگنا وہ جماعت بھائی رونے لگی اور مانگنے لگی حالات بالکل بدل گئے وہ آزاد ہو گیا چناؤ ہوا بڑا جو بنا وہ ایمان والا بنا کلب والا اس نے اعلان کیا کہ جمعے کی نماز مسجد میں ہوگی اللہ کے و کرم سے اس مسجد کے اندر جو جمعے کی نماز ہوئی تو دس ہزار آدمیوں نے جمعہ پڑھا ہے وہاں وہ اخبار کی کٹنگ ہم لوگوں تک نظام الدین میں پہنچی حضرت حسین صاحب رحمت کے زمانے میں میرے اوپر پہنچے اور میری حضرت کو دکھائی دس ہزار نے کلوا دس ہزار جو ہے انہوں نے جمعے کی نماز پڑھی حضرت اللہ بڑے خوش ہوتے تھے جہاں دین کے پھیلنے کی خبر آتی تھی تو بڑے خوش ہوتے تھے اور جہاں دین کے مٹنے کی خبر آتی تھی تو بڑے بے چین ہو جاتے تھے جب میں بہت قریب رہتا تھا حضرت کے تو ساری باتیں مجھے معلوم ہے کہ کس طریقے سے بے چینی کے ساتھ اور کتنی خوشی کے ساتھ جب اچھی خبریں آئیں یہ خبر میں نے سنائی بہت خوش ہوئی میں یوں کہتا ہوں کہ یہ کام جو چلا اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی مہربانی ہوئی کہ جو خدا کا انکار کرنے والے تھے اللہ کی مہربانی ہوئی وہ اقرار کرنے والے بن گئے اب جا کے دیکھو وہاں کتنا کتنا کام ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے تفصیلات کی گنجائش نہیں میں یوں کہتا ہوں کہ تھوڑی اور ہاتھ پیر باروں اور پورے عالم کے اندر پھیلو اور اللہ سے رو کر دعا مانگو میں کہتا ہوں واجب ہے کہ جو ایک سے زیادہ خدا ماننے والے ہیں ان کے اوپر بھی اللہ کی مہربانی آ جائے اور وہ اللہ کی طاقت کو تسلیم کر لے تو ان کو بھی لے کر ہم جنت کے اندر جاویں انکار کرنے والوں نے اقرار کیا ایک سے زیادہ ماننے والے اللہ کو ایک مانے طاقت والا تو ان کو بھی لے کر جن میں چاہتا ہوں مہربانی ہر ایک پر آئے برباد کوئی نہ ہو امریکہ بھی برباد نہ ہو روس بھی برباد نہ ہو ہمارا یہ ملک بھی برباد نہ ہو دوسرے ممالک بھی برباد نہ ہو سب آباد ہو لیکن سب کے آباد ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ خدا کی طاقت کو تسلیم کرے تو انشاءاللہ سب آباد ہوں گے اور اگر خدا کی طاقت کو تسلیم نہ کرے تو جب تک اللہ ڈھیل دے گا پتہ نہیں چلے گا اور جس دن اللہ کی پکڑ آئی تو پھر اللہ کی پکڑ سے ساری دنیا کی طاقتیں مل کے بچا نہیں سکتی بہر کے میرے محترم دوستوں اب اس کا تیسرا سوال رہ گیا خاتم النبین رحمت للعالمین نبیوں کا آنا رحمت اس نے نبیوں کا آنا ختم کر سکتے اور ختم کر دیا تو پھر رحمت نہیں بن سکتے جیسے کوئی آدمی کہے کہ میری بیوی بیوہ ہو گئی جب تیری بیوی ہے تو بیوہ کیسی یا کوئی کہے میرا بچہ یتیم ہو گیا جب تیرا بچہ ہے تو یتیم کیسا تو رحمت للعالمین ہے تو خاتم النبین کیسے یہ اس نے کہا میں نے دیکھ اچھی طرح سے سمجھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اس کے اندر نفی اور بات ہے اس کے اندر پلس اور مائنس ہے اس کے اندر نیگیٹو اور پوزیٹیو ہے اگر خالی لا الہ لا الہ لا الہ کہے گا روشنی نہیں یہ کلمہ نہیں بنا کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اگر اس نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ کچھ اور ملا دیا تو بھی روشنی نہیں روشنی کب آئے گی نیگیٹو اور پوزیٹو دونوں تار ملے تو تو روشنی ایک تار ہٹا دو تو اندھیرا پھر لا الہ کے ساتھ الا اللہ الا اللہ کے ساتھ اور کچھ لو اور الا اللہ کو چھوڑ کے صرف لا الہ لا الہ کہو گے تو بھی نور نہیں اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر بھی دو پہلو ہیں منفی اور مثبت لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہ تو منفی پہلو ہے لیکن اس کا ایک مثبت پہلو بھی ہے کوئی نبی میرے بعد کیوں نہیں آئے گا اس لیے کہ نبیوں والا کام پوری حوالے کر دیا تو اب نبیوں کے آنے کی ضرورت نہیں ہوئی نبیوں کے آنے پر جو انوارات اور رحمتیں برستے تھے اب وہ انوارات اور رحمتیں برسیں گی جب نبیوں والا کام یہ امت کرے گی تو ایک تو ان سے بحث کرنا حق میں بحث کرنا ہم اس کا انکار نہیں کرتے جو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اللہ پاک انہیں جزائے خیر دے ان کے دلائل کو جتنا بھی لیکن اس کا جو مثبت پہلو ہے وہ یہ کہ نبیوں والا کام لے کر کھڑا ہونا اور ہر مجمع اور ہر طبقہ نبیوں والا کام کرے تو انشاءاللہ جب نبیوں والا کام مثبت پہلو سے کیا جائے گا تو جتنی بھی ان کی بنی بنائی جو جو چیزیں ہوں گی اللہ پاک اس کے اوپر پردہ ڈال دے گا اور اس کو بالکل ختم کر دے گا اور چاروں طرف دین کا پھیلنا شروع ہوگا اور کئی جگہوں پر یہ چیز ہوئی اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات یہ نیت کرو کہ ہمیں پوری زندگی دعوت کا کام کرنا ہے اور موت تک ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے لیکن ہمارے بڑوں نے یہ بتایا کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی چار مہینے نہیں دیے تو وہ ایک مرتبہ چار مہینہ دے دا سال کا چلہ مہینے کے تین دن اور روزانہ کے ڈھائی گھنٹے لیکن پھر اس سے آگے بڑھے اللہ کا شکر ہے آگے بڑھ کر ہمارے بہت سے کام کرنے والے انہوں نے سال کے چار مہینے کر دیے اور مہینے کے دس دن کر دیے اور روزانہ کے آٹھ گھنٹے کر دیے ایک تہائی زندگی ان کی لگ رہی ہے لیکن ابھی ہمارا پیٹ بھی بھرا جو چاہا جا رہا ہے قرآن حدیث میں وہ بھی پورا نہیں ہوا وہ کب ہوگا ایک جماعت جائے ایک جماعت آئے جتنے بھی گھر کے کمانے والے ان میں سے آدھے یہ تو اللہ کے راستے کی نقل و حرکت پر ہے اور آدھے مقامی کام کرے اور کاروبار اور گھر اس کو سلوٹوں میں کرے اس پر پوری امت کو لانا ہے اور قیامت تک آنے والی امت کو لانا ہے جب امت اس پر آئے گی تو جو لوگ بغیر ایمان والے ہیں وہ بھی ایمان کی طرف آئیں گے اور ان سب کو لے کر ہمیں جانا ہے سال کی جماعتیں ڈیڑھ ڈیڑھ سال کی جماعتوں کی تشکیل بھی ہوتی ہے اللہ کے فرد و کرم سے تو سال ڈیڑھ سال کے بھی نام ہمیں لینے ہیں دو دو تین تین سال کے نام بھی ہمیں لینے ہیں ابھی ہنگامہ کر دو مت بالکل سکون سے بیٹھے رہو اس وقت نقد ہمیں نام لینے ہیں نقد اس کے اندر جو بوڑھے ہیں وہ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نام جب ان کی تشکیل ہوئی بیانوے سال کی عمر تھی لوگوں کا بیٹے کو بھیجو اگر بیٹا اپنی جنت میں جائے گا میں اپنی جنت میں جاؤں گا چل دیے اللہ کے راستے میں طبیعت خراب ہو گئی سکرات کا وقت آ گیا جب سکرات کا وقت آیا تو حضرت ابو انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں مر جاؤں میری لاش کو لے کر چلنا اور آخر میں تمہارے قدموں کے نیچے مجھے دفن کر دینا چنانچہ بیانوے سال کی عمر میں چلے اور تیرہ دن تک لاش اونٹ کے اوپر رہی سڑی نہیں اور آج استنبول کے اندر ان کی خبر ہے تو بوڑھے تو نقل اتاری حضرت ابو بنسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور کھڑے ہو کر سال سال ڈیڑھ ڈیڑھ سال لکھوانا شروع کر دیا چار مہینے سے لے کر سال ڈیڑھ سال چھ مہینہ آٹھ مہینہ یہ سارا ہمارے لکھنے والے لکھیں گے اور نوجوان طبقہ جو ہے وہ حضرت تاریخ ابن زیاد کی نقل اتاری حضرت طارق ابن زیاد جو تھے وہ اسپین گئے تھے اور جس وقت اترے ہیں تو اس وقت انہوں نے اپنی کشتی جلا دی اور یوں کہہ دیا سادے واپسی کا خیال نکال دو اور وہاں پر کام کیا چاروں طرف اللہ دین پھیلنے کی صورتیں پیدا ہو گئی پھر سمندر کے کنارے پر آئے بحر اٹلانٹک اور وہاں پر اگر یہ کہا کہ اللہ اگر اس کے اس کنارے پر کوئی بستی ہے اور میرے کو معلوم ہو جائے تو یہ سمندر میرے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا میں اس سمندر کو پار کر وہاں پر جاؤں گا یہ انہوں نے کہا حضرت تاریخ میں سیاحت نے تو اس نوجوان کی نقل اتار دی ہمارے نوجوانوں کو اور بوڑھے کی نقل اتار دی ہمارے بوڑھوں کو جب اس طریقے سے ہم دین کا کام کرتے رہیں گے تو خوب یاد رکھو موت کے وقت حقیقت سامنے آئے گی اس وقت میں آدمی گنہگار کچھ نہیں کر سکے گا حقیقت کے سامنے آ کر دھوکہ کھلتا ہے لیکن حقیقت سامنے موت کے وقت آئی اور دھوکہ کھلا تو کچھ نہیں کر سکتے میں چاہتا ہوں کہ وہ حقیقت مرنے سے پہلے سامنے آ جائے مرنے سے پہلے حقیقت سامنے کیسے آئے گی جب یہ دعوت کا مقامی کام میں حرکت کریں گے تو جو بات مرنے کے بعد سامنے آنے والی ہے وہ بات مرنے سے پہلے سمجھ میں آ جائے گی اور اسی کے اندر بہت سے اللہ کے شیر بیٹھے ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی پرانی غلط زندگی چھوڑا اور دین کے اوپر آ گئے اب ہمت کر کر کے بولو کون ہے کا مرد میدان جو کھڑا ہو کر سال ڈیڑھ سال لکھوا گئے اور جو خطے وار جماعتیں بنی ہوئی ہیں یہ جماعتیں اپنا کاغذ قلم لے کر کھڑی ہو جائیں جن کی آواز ہم تک نہیں آتی تو وہاں والے وہی پر نام لکھوا گے اور یہاں والے لکھوانا شروع کر دیں اور ابھی بالکل کھڑے نہ ہوں سارے بیٹھے رہے صرف نام لکھوانے والا کھڑا ہو اگر دل کی دعا چاہیے تو بیٹھ کر ایک دوسرے کی تشکیل کرو بولو کون کون تیار ہے کھڑے ہو کر اپنے اپنے نام لکھوانے شروع کر دو اربوں کے اندر بھی تشکیل کرو انگریزی والوں میں بھی تشکیل کرو اور اردو والوں میں بھی تشکیل کرو ہاں بھائی بھائی ہمت کر لے بھائی کرو محمد سہیل صاحب جی جی ہاں اللہ قبول فرمائے صاحب فرمائے جی میں جماعتوں کی شکل میں لکھا ہے فلانی مسجد کی جماعت فلانی مسجد کی جماعت تین سے کی سال کی ہاں جی جی جی ایک سال کی جماعت بیرون ملک کے لیے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 وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ألا بصيرة ألا بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال الله سبحانه عز وجل إن لك في النهار سبحا طويلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال صلى الله عليه وسلم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله سبحانه عز وجل يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول الله عز وجل هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم توطي أحدا من خلقك فيقول الله عز وجل ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون أي شيء أفضل من ذلك فيقول الله عز وجل أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا أو كما قال صلى الله عليه وسلم میرے محترم بھائیو دوست اور بزرگو اللہ جل جلالہ من والوں نے کامیابی اپنے حکم کو ماننے میں اور جناب رسول اللہ وسلم کے طریقے میں رکھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے آج تک ہم یہ سنتے رہے کھانا پینا سونا پہننا حضور کے طریقے پر ہو یہ حضور کی اتباع ہے حالت یہ یہ اتباع کا مفہوم یہ ناقص ہے یہ اتباع کا مفہوم یہ ناقص ہے اور یہ قرآن کے قرآن کے مفہوم کو ادا نہیں کرتا قرآن کے خلاف ہے یہ اتباع صرف حضور کے طریقے میں نہیں ہے بلکہ جناب رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع حضور والے مقصد میں بھی کرنی پڑے گی جیسے کہ پتہ چلتا ہے سبیلی اللہ اللہ آپ کہہ دیجئے میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں صرف میں نہیں بلاتا اللہ بصیرت یقین کے ساتھ اور سوج بوجھ کے ساتھ میں بھی بلاتا ہوں محمد تبانی اور میری اتباع کرنے والے بھی اللہ کی طرف بلانے والے ان دو آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صادم کی اتباع کیا ہے کہ حضور صادم کے مقصد کو اپنا مقصد بنانا حضور والے کام کو اپنا کام